عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جن آسمان کی طرف چڑھ کر وہی سننے جایا کرتے تھے اور جب وہ ایک بات سن لیتے تو اس میں اور بڑھا لیتے تو جو بات وہ سنتے تھے وہ حق ہوتی تھی لیکن جو بات وہ اس کے ساتھ بڑھا دیتے وہ باطل ہوتی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس فرما دیے گئے تو انہیں ان کی نشست گاہوں سے روک دیا گیا تو انہوں نے اس بات کا ذکر ابلیس سے کیا اس سے پہلے انہیں تارے پھینک پھینک کر نہ مارا جاتا تھا ابلیس نے کہا زمین میں کوئی نیا حادثہ وقوع پذیر ہوا ہے جبھی ایسا ہوا ہے اس نے پتہ لگانے کے لیے اپنے لشکر کو بھیجا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے نماز پڑھتے ہوئے ملے راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا وہ لوگ آپ سے ملے اور جا کر اسے بتایا پھر اس نے کہا یہی وہ حادثہ ہے جو زمین پر ظہور پذیر ہوا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوبیس یہ حدیث صحیح ہے